حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹب میں پانی لے کر اس سے غسل کیا جبکہ اس برتن میں گوندے ہوئے آٹے کا اثر تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو اٹھتر